حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث کو سنا اسے یاد کیا اس کی حفاظت کی اور پھر اسے آگے بیان کیا بسا اوقات اہل علم فقی نہیں ہوتے اور بسا اوقات فقی اپنے سے زیادہ فقی تک بات پہنچا دیتا ہے تین خسرتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں مسلمان کا دل خیانت نہیں کرتا عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو مسلمانوں کے لیے خیر خواہی ہو اور ان کی جماعت کے ساتھ لگے رہنا کیونکہ ان کی دعوت انہیں سب طرف سے گھیر لے گی حفاظت کرے گی مشکات المسابی حدیث نمبر دو سو اٹھائیس